ہم اپنی قسمت کے خود معمار ہیں ہم اپنے لک کے خود بلڈر ہیں ہم اپنی تقدیر کے خود بنانے والے ہیں ہم اپنی قسمت کے معمار ہیں ہم اگر انجینئر بنتے ہیں تو یہ اپنے حکموں حکمت و دانش کی وجہ سے ہم اگر ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ ہماری محنتوں ہماری کابشوں کا سمرا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا کوئی دخل نہیں ہے یہ وہی خطرناک قسم ہے شرک کی جسے یہاں بیان فرمایا گیا ہے یہ شرک کی ایک سائنٹیفک قسم ہے جو خود پرستی والے شرک سے بالکل الگ ہے اور اس سے زیادہ بدترین ہے شرک کی ایک سائنٹیفک قسم بیان کی گئی ماڈرن قسم اس لیے کہ یہ سورت اپنے ہر پہلو سے بالکل ماڈرن ہے اور جو جو باتیں بیان کے سب ماڈرن ہیں سب جدید ہے قدامت اور جدت کا ایک عجیب و غریب امتزاج ہے ایک عجیب و غریب مکسچر ہے کہ آپ اس سورہ کریمہ کو پڑھتے چلے جائیں آپ کے اوپر حیرت و استجابات کے پہاڑ ٹوٹتے جائیے تو یہاں شرک کی وہ ماڈرن قسم کون سی ہے ہم اگر کچھ بنتے ہیں تو اپنی محنت کی وجہ سے بنتے ہیں اس میں اللہ کی مدد کا کیا دخل ہم اگر انجینئر بن گئے اپنی محنت سے ہم ڈاکٹر بن گئے اپنی کاوشوں سے رات دن ہم نے پڑھائی کی اس وجہ سے ہم ڈاکٹر بنے ہم انجینئر بنے اللہ کی مدد کا ایک اٹھا سوال پیدا ہوتا ہے ہم اپنی تقدیر کے خود مہمان ہیں اور ہم اپنے لک کے خود بلڈر ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی گنجائش کرتا ہے یہ شرک کی ایک سائنٹیفک قسم ہے اور شرک کی بدترین قسم ہے اور اس دوست نے ایک عجیب و غریب نصیحت کی نصیحت پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تو جس شرک میں مبتلا ہے میں اس شرک میں مبتلا نہیں ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک کر ہی نہیں سکتا یہاں ان طلبہ کو متنوع کیا گیا ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں یا ڈاکٹری پڑھنے جا رہے ہیں ان طلبہ کو متنوع کیا گیا ہے جو آئی ایس آفیسر کا کورس کرنے جا رہے ہیں ان طلبہ کو مترد کیا گیا ہے جو انجینئرنگ کورس جیسی طریقے سے دنیا کے کسی علم و فن کے ساتھ منسلک ہے کہ کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ تم اپنی تقدیر کے خود میں مار ہو تم اپنی لک کے خود بلڈر ہو زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر تمہارے ذہن کے کسی حاشیے کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے محنت کر لو لیکن بنو گے وہی جو اللہ چاہے گا قسمت کا بلڈر اور قسمت کا معمار صرف اور صرف اللہ تبارک آگے فرمایا گیا ولولا اس دخل کا جنت کا کل تماشا اللہ لاکھو تھلہ ارے جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں بولا ماشاء اللہ الا باللہ اللہ اکبر یہ دو جملے میں ذرا اس پر آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا آفاق اور انفس کو سمیٹ کر رکھ دیا اس دوست نے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت عطا فرمائی تھی کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ بکواس کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں بولا یہ کیوں نہیں بولا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ کا مطلب اللہ نے جو چاہا وہی ہوا سارے عالم کو سمیٹ دیا ہے عالم کا ذرہ ذرہ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں آیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا مطلب جو جو چیزیں اس نے چاہی وہی ہوئی جن چیزوں کو نہیں چاہا وہ عالم وجود میں آئی ہی نہیں سارا عالم جمع ہو گیا ماشاء اللہ میں اور قوت الا باللہ تیرے اندر جو حکمت موجود ہے تیرے اندر جو دانش موجود ہے تیرے اندر جو علم موجود ہے تیرے اندر جو قوت موجود ہے تیرے اندر جو توانائی موجود ہے تیرے اندر جو ذہن موجود ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے لا قوت کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے کیا بات ہے یعنی ماشاء اللہ میں سارا عالم اور لاکھوں مط اللہ بلّہ اس مسلم دوست نے انفس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا ماشاء اللہ میں پورا عالم اور لاکھوں مط اللہ بلّہ میں سارا انفس سمیٹ کر کے رکھ دیا نصیحت تو ایسی اس میں اسٹوڈنٹس کو جو دنیا کے کسی علم و فن سے منسلک ہیں متنبع کیا گیا ہے کہ تم فضاؤں میں پرواز کرو بڑے بڑے عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھو لیکن یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے ماشاء اللہ قوت الا باللہ اگر یہ جملہ ذہن نشین رہا تو ہمیشہ کامیاب رہو کامیابی کی کلید ہے یہ کی ٹو سکسیس ہے کامیابی کی کلید ہے آگے ایک اور چوٹ کر رہا ہے ان تارانی انا اقل من کا مال وہ والا اور کیوں نہیں کہا تو نے جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ بلّہ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں تو اگر میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ تو اللہ کی عطا ہے جسے چاہے غنی کر دے جسے چاہے فقیر کر دے اس میں میری کیا کتا ہے اور تو اپنی مالداری کا رو میرے اوپر کیوں جا رہا ہے اور ایک بات سمجھ لے ربی خی خیرم من جنتی کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے ایک نتہ یہاں ملحوظ رکھا جائے کافر دوست نے کیا کہا تھا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں ایک بات اور بولا تھا کہ میں تجھ سے افراد کے اعتبار سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے پڑھا ہوا ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی پڑھا ہوا ہوں جواب میں مسلم دوست کو کیا بولنا تھا ہو سکتا ہے فاسا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے اچھا باغ دے کر تجھ سے زیادہ مالدار بنا دے اور یہ بھی کہنا تھا اس کو کہ تجھ سے زیادہ تعداد مجھے عطا کر مال مانو اولاد دے دے یہ نہیں بولا نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ معاشی سہولتیں پیدا کر دے تو پھر آبادی کی کثرت کا رونا تھاما نہ رکھتا ہے یہی رونا رویا جا رہا ہے یہ سورہ آپ نے ہر پہلو سے بہت عجیب ہے فیملی پلاننگ پر اتنا زبردست رت ہے کہ اس سے بہترین رت ہو ہی نہیں سکتا معاشی سہولتیں اگر اللہ فراہم کر دے تو آبادی کی کثرت کا معاملہ تو خود بخود ہو جاتا ہے آبادی کی کثرت سے آدمی کیوں ڈرتا ہے معاشی سہولتیں کمیاب ہونے کی وجہ سے لیکن اگر معاشی سہولتیں وافر اور کثیر مقدار میں موجود ہو تو پھر آبادی کی کثرت کا رونا کیا نہ رکھتا ہے اسی وجہ سے اس نے صرف اتنا ہی کہا فاسا این سوچی یعنی خیر جنتی کا آبادی کی کثرت کا رونا نہیں رویا ہو حکومت کو تمبی کی گئی ہے کہ تم فیملی پلاننگ کے اوپر اپنی انرجی ضائع مت کرو معاشی سہولتیں پیدا کر کے لوگوں کو خوشحال بنانے کی کوشش کرو قرآن اللہ انداز بیان بتا رہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا طرز بیان میں گڑبڑیاں رہتی ہیں آدمی کے آدمی کوئی بات بولتا ہے طرح طرح کی گڑبڑیاں موجود رہتی ہیں طرح کے اخلاق موجود رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے زیادہ مالدار مجھے بنا دے تجھ سے بڑا باپ مجھے عطا کر دے اور ایک بات یاد رکھ یہ جو اپنے باغ کے اوپر بڑا فخر ناز کر رہا ہے وہ یوں سی لا آسمان سے اس کے اوپر خسبان آ جائے اللہ بھیج دے خسبان اور تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے یہاں نہ تو اللہ نے وبال کا لفظ استعمال فرمایا ہے جبکہ عربی میں وبال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عذاب کا بھی لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ نے یہ حسبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا یہاں حسبان عذاب کے معنی میں لیکن حسبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ باغات باغات کی رونقیں اس کی سرسبزی اور شادابی یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور جب وہ دیتا ہے اور شرارت پر اگر حساب لینے پر آ جائے میں کچھ دے رہا ہوں آپ کو حساب نہیں لے سکتا اگر حساب لینے پر آ جائے تو جن جن عطیات سے تم کو نوازا گیا ہے ان تمام عطیات سے محروم کر دیا جاؤں گا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا لفظ نہ لا کر کے خسبان کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ دیکھو جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیہ ہے صحت عطا ہوئی اللہ کا عطیہ ہے دولت عطا ہوئی اللہ کا عطیہ ہے مال عطا ہوا اللہ کا عطیہ ہے اس پر فخر و ناز مت کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حسبان آ جائے عذاب آ جائے حساب لینے کی شکل میں پھر ان تمام عطیہ سے محروم کر دیا جاؤ اللہ اکبر عذاب کے لیے لفظ جو چوائز کیا گیا ہے بیچ میں یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کی جگہ پر اگر کوئی اور لفظ لایا جائے اسی کے مترادف تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا اور اتنی دلکشی جملے میں پیدا نہیں ہو سکتی عربی کے ماہرین اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو تیرا یہ باپ چٹیل میدان بن جائے گا اور جس پانی کی وجہ سے جس نظام آب پاشی کی وجہ سے تیرے باغات ہرے بھرے ہیں پانی بہت نیچے چلا جائے اور اس بھی یا باغ کا پانی بہت نیچے چلا جائے فلن دسپتی الہو طلبا تو تم ایک ہزار فٹ کی بھی بورنگ کرو تو پانی نہیں لا سکتے فلن دسپتی الہو طلبا تو تم پانی اوپر نہیں لا سکتے اس کا مطلب یہ کہ نظام آب پاشی پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ چاہے تو پانی کو اتنا نیچے لے جائے کہ تم پانی کو نکال ہی نہ سکو تمہاری کھیتیاں برباد ہو جائیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ویسے ہی ہوا وہ تو ابھی ہی اس کے باغ کے اوپر پھلوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا اور پورا باغ پھلوں کے ساتھ گھیر لیا گیا پورا باغ تباہ ہو گیا فاس باہر لگا وہ اپنی ہتھیلیا ملنے کفے افسوس ملنے کن باتوں پر دو باتوں پر ایک تو علامہ فقفی ہا وہی خاویت نالا روشی ہا ایک تو باغ کا ستیہ ناش ہو گیا اور دوسرے باغ کے اوپر جو لاگت لگی تھی الگ سے وہ بھی تباہ ہو گئی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی باغ باہر سے لاگت کے بغیر اچھا نہیں بنتا لہذا باغ کو اگر اچھا بنانا ہے اور اچھی فصل لانی ہے تو باہر سے بھی نوٹ خرچ کرنا ضروری ہے نظام آبپاشی کے علاوہ کسی باغ کو بہتر بنانے کے لیے دھندے کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا تو کفے افسوس ملنے لگا کس چیز پر ما انفقا فیہا باغ پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر باہر سے جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا اور وہی اخابیت اللہ اور باغ اپنی ٹٹیوں کے بل ڈہ گیا پورا باغ تباہ ہو گیا اب اسے ہوش آیا کہنے لگا وہ یقول کہنے لگا یا نہیں تدیل مشرق کو ربی احدا ہائے افسوس میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب جواب صحیح ہوا جب تک آدمی بادشاہ کے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اپنے آپ کو ذل الہی کہلواتا ہے اور جب ذل سبحانی کی فوجیں بغاوت کر دیتی ہے تو سرنگوں میں گھوم گھما کر کے بادشاہ سلامت ذل سبحانی مر جایا کرتے ہیں بھاگنے کا مکان نہیں ملتا چھپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا مہلت عمل جب ختم ہوتی ہے اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس وقت اللہ کی پکڑ سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا اس نے ایک بات اور کہی تھی میرے دوست بہت ہیں پہنچ بہت ہے میری اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے ولم تکلہ فیتی انسورو رہو مندون کانا منتصرا کوئی جماعت نہیں آئی اس کی مدد کرنے کے لیے ولن تکلحو فیتی انسورو رہو باپ جب تباہ ہوا تو جس پہنچ کی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس افراد بہت زیادہ ہے میری پہنچ بہت زیادہ ہے باپ جب تباہ ہوا تو کوئی جماعت کوئی آدمی بچانے کے لیے نہیں آیا مدد کرنے کے لیے آیا اما کا منتصرا کوئی مدد کر بھی نہیں سکا جس نے کرنا چاہا وہ نہیں کر سکا اب اللہ تبارک و تعالی آخری بات کہتا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد والا ہے تو خیر الابر ال یہاں سے معلوم ہوا ہونا علی کا یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی قدرت صرف خدا برحق کے لیے للہ الحق خدا برحق کے لیے ہے وہ خیر ثوابم وہ خیر اقبا اور وہ بہترین ثواب دینے والا ہے اور اچھے انجام سے دو چار کرنے والا ہے اچھا بدلہ اسی کے پاس ہے اچھے انجام سے دو چار ہونے کے لیے آدمی کو وہی توفیق دیتا ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا آگے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے وہ دنیا بھی زندگی کی مثال ہے بڑی پیاری مثال ہے اور پاس بادل موت پر اتنی بدی ہوئی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی میں توجہ چاہوں گا اس مثال کے اوپر غور کریں وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ حشیما تزروح مقتدرا اتنی جاندار مثال ہے قربان جائیے اس مثال کے جس سے پتا چلتا ہے کہنے والا کتنا عظیم الشان ہے والا کتنا بازمت ہے آپ مثال بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی بارش آسمان سے نازل ہوئی زمین کی سبزیاں لہلا اٹھی ان کے ساتھ پانی ملنے کی وجہ سے اور اس کے بعد کیا ہوا فاس بہا حشیمن ہو گئی کٹی ہوئی کہ اب انہیں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں تضر ریا بکین اللہ علیہ کل شہی مقتدرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے مثال ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئی اس کو واضح طور سے سمجھیے کہ آدمی اپنی زندگی کو انسان اپنی زندگی کو شکم مادر سے شکم قبر تک کے درمیانی وقفہ ہی تک محدود کیوں رکھتا ہے نہیں سمجھے ایک دفعہ پھر سے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں آدمی انسان اپنی زندگی کو شکم مادر ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کے درمیانی وقفے ہی تک کیوں محدود رکھتا ہے بال سو بھی انسان کیوں زندگی اسی وقفے کو سمجھتا ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے درمیان ہے کیا روز کا مشاہدہ اس کا یہ نہیں ہے کہ گیہوں کا ایک دانا سوکھا ہوا تھا گیہوں کا ایک دانہ سوکھا ہوا تھا اسے زمین میں ڈال دیا گیا غور کیجیے سوکھا دانہ زمین میں ڈال دیا گیا زمین میں ڈالنے کے بعد وہ سوکھا دانا اب نکل کر کے لہلہانے لگا ہے اب اس کے بعد پھر سوکھ جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے اب پھر اس کو زمین میں ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے چھوڑ کیجیے مثال بہت ہی دقیق ہے بڑی گہری مثال ہے لیکن یہ بالکل بدی ہی اور مشاہداتی ہے کہ ایک گیہوں کا خشک دانا خشک ہے اسے زمین میں ڈال دیا گیا زمین میں ڈالنے کے بعد وہ زمین سے پھر نکل آیا لہلانے آنے لگا اور پھر اس کے بعد خشک ہو گیا تو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک دانا زمین میں ڈالنے کے بعد باہر نکلا باہر نکلنے کے بعد نکلنے کے بعد پھر خشک ہوا اس کو دوبارہ ڈال سکتے نہیں زمین میں ایسے ہی انسان ماں کے پیٹ میں جب گیا اس کے بعد باہر نکلا باہر نکلنے کے بعد جوان ہوا مرنے کے بعد پھر زمین میں ڈالے جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اگ سکتا تو مشاہدہ ہے اس مشاہدے کا انکار کیوں کرتے ہو یہ تو آئے دن کا مشاہدہ ہے پاس بادل موت کی ایک بدی ہی اور مشاہدہ کی دلیل دی گئی ہے دانا خشک تھا زمین میں گیا تازہ ہو کر کے نکلا پھر خشک ہو گیا پھر اسے زمین میں ڈال دیجئے پھر نکل آئے گا تو آپ مثال بیان کر دیجئے ان سے دنیاوی زندگی کی کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو آسمان سے ہم نے نازل کیا اور زمین سے پانی ملا تو زمین کی سبزیاں باہر آ گئیں پھول گئیں اور اس کے بعد کیا ہوا فاس من سوکھ کر کے چورا چورا ہو گئی تزر ریا انہیں ہمائیں اڑاتی پھرتی ہیں وکان اللہ والا کل شعیب مقتدرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ٹکڑا بیان کرنے کے بعد اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے غنی بنایا ہے ایک آدمی کو ہم نے فقیر بنایا ہے ایک دانا مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے ایسے ہی ایک انسان اگر مختلف حالتوں میں تبدیل ہو تو یہ کون سی نئی بات ہے جیسے ایک دانہ کئی حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تمہیں فخر سے غنا کی طرف لوٹا دے تو اس میں فخر کی بات کیا ہے اللہ غنی سے مالدار کرتا ہے غنی سے فقیر کرتا ہے فقیر سے غنی کرتا ہے آگے فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عملا کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں آدمی نہیں کے اوپر فخر کرتا ہے مال کے اوپر اور بیٹوں کے اوپر لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ لہلاتی ہوئی کھیتی اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے باقی کیا رہتا ہے بل باقیات صالحہ کے خیرون دوری کا سباب خیر عملا باقی رہنے والی انسان کی نیکیاں ہیں سب فنا ہو جاتا ہے نیکیاں باقی رہتی ہیں یہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور آرزو کے اعتبار سے اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو آرزو کر سکتا ہے اچھائی کی اچھے انجام کی نیکیاں کرتا ہے تو اپنے رب کے پاس خیر کی امید کر سکتا ہے اب چونکہ باس بادل موت کی ایک دلیل دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسبیل بر تذکرہ قیامت کا ایک منظر پیش کر دیا ہے سی الجا و ترل اربارز جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے وہ حشر نہ ہوں ہم ان کو جمع کریں گے فلم نغادر منہم احدا ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں سب کو جمع کریں گے کوئی بچے گا نہیں کہاں لے جایا جائے گا ان کو اٹھا کر کے وَعُرِزُوا عَلَىٰ والا صَفَّا کا صفا تمہارے رب کے پاس انہیں صف در صف پیش کیا جائے گا جب تک انسان کی توانائی برقرار رہتی ہے انسان کے ودن میں قوت رہتی ہے تب تک اپنی منمانیاں کرتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مر کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو یہ مت سمجھو کہ موت کی سرحد پر زندگی ختم ہو گئی ہے موت کی سرحد پر زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ وہاں سے حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے آدمی جب مرتا ہے تو زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ترجمان حقیقت اللہ اقبال نے یہ بات تو کہی ہے کہ موت کو سمجھا ہے قافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے قافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح نوام زندگی زندگی کی شام ہوئی وہیں سے ہمیشگی کی زندگی کی صبح شروع ہوتی ہے اور سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور لقت جی تمونا فرادا کما تم بلزام تم اللہ معاہدہ اور تم سب کے سب میرے پاس ایسے ہی آؤ گے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے میاد مقرر نہیں کر رکھی ہے کہ ایک دن ہم تم کو اپنے پاس بلائیں گے یہاں بھی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دیکھو آدمی جب زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھل اگتے ہیں تو سارے پھل اچھے نہیں ہوتے جی ایک درخت کے سارے پھل اچھے نہیں ہوتے کوئی پھل بہت عمدہ ہوتا ہے کوئی میڈیم ہوتا ہے کوئی ناقص ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اچھے پھل کو لے لیتے ہیں متوسط کو استعمال کر لیتے ہیں عمدہ کو بیچ لیتے ہیں اور جو ناقص رہتا ہے اس کے ساتھ ہم وہی سلوک کرتے ہیں جو ایک ہوش باغ باغباں کو کرنا چاہیے اسے کچرے کی جگہوں پر اٹھا کر پھینک دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو جیسے زمین میں بیج ڈالنے کے بعد جب پودے اگتے ہیں تو دانے پھل یکساں نہیں ہوتے ایسے ہی ہم نے تم کو زمین میں بویا ہے تم سب یکساں نہیں ہوگے کوئی بہت عمدہ ہوگا کوئی متوسط ہوگا اور کوئی ناقص ہوگا تو ناقص کو جیسا ہم اٹھا اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے ہیں ایسے ہی ناقص کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ ہوگا بھوسے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سوکھی لکڑیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں چولہے میں لگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقص لوگوں کے لیے بدبخت لوگوں کے لیے وہ چولہا تیار کر رکھا جس کا نام جاننا ہے آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کے لیے موعد مقرر نہیں کر رکھا ہے بلزام تم اللہ نہ جانے لگوں معاہدہ ایک وقت متعین ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے پوری تحقیق پیش کر دی جائے گی وہ اسی طرف کتاب رکھ دی جائے گی دو فرشتے ہمارے دونوں کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگی کا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ پوری کتاب جو ہماری زندگی کا عملی ریکارڈ ہوگا پیش کر دیا جائے گا اور مجرمین سے کہا جائے گا دیکھ لو فتح المجرمین مجرمین ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پولو نہ یا وہی لتنا مالی حادل کتاب ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ لا اللہ صاحب اس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز لکھنے سے بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز سب ریکارڈیڈ ہے اللہ سب ریکارڈیڈ ہے وہ حاضر اور ہر عمل کو وہاں حاضر و موجود پائیں گے اس میں دو باتیں کہی گئی دیکھیے ایک تو یہ کہ کتاب موجود ہوگی ایک یعنی لکھاوٹ میں تحریر میں ہمارے کرتوت لکھے ہوئے ہوں گے پھر یہ دوسرا جملہ وہ وجدوں انہوں نے جو عمل کیا ہوگا وہاں حاضر پائیں گے کیا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا جو عملی ریکارڈ ہے وہ چلتا ہوا بتا دیا جائے گا یہ یہ تم نے یہاں کیا ہے ویڈیو گرافی یا اسی طریقے سے یہ جو جدید اکتشافات ہیں جدید جو ایجادات ہیں یہ کہاں نہیں ہے قرآن حکیم نے تو آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا وہ وجدو معامل حاضرہ کہ انسان کی زندگی کا ریکارڈ ایک تو آڈیو کیسٹ میں ہوگا اور ایک ویڈیو کیسٹ میں بھی ہوگا آدمی اپنے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تحریری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی وہ وجدوں معامل حاضرہ اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف پورا ہوگا نہیں تو کوئی غالب کی طرح اعتراض کر سکتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناپ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا فرشتوں نے جو چاہا لکھ لیا ہمارا کوئی آدمی موجود تھا گواہ کے طور پہ کوئی آدمی بدبخت بول رکھتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جو جہاں لکھ لیا انہوں نے ہمارا کوئی اغوا تھوڑی موجود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غالب کے اس اعتراض کا جواب وہاں دے دیا جائے گا ویڈیو چلا دی جائے گی دیکھ اب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ دیکھ اس مقام پہ تو نے یہ چیز کی تھی کہ نہیں یہ تیرے کرتوت ہے یا نہیں وجد مان حاضرہ کے اندر اسی کی طرف باریک اشارہ کر دیا گیا پہلے میں آڈیو کیسٹ کی طرف اشارہ ہے دوسرے میں ویڈیو کیسٹ کی طرف اور تب انصاف پورا ہوگا اللہ فرماتا ہے کا یہ آخری جملہ ٹھیک ٹھیک انصاف کی عکاسی کرتا ہے کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا یہ ٹھیک ٹھیک انصاف کی طرف اشارہ ہے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ملکوں میں آگے بڑی پیاری باتیں آ رہی ہیں خاص طور سے میڈیکل اور اسی طریقے سے علوم سریا کے طالب علموں کے لیے غور سے دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ افتتخذونه اولياء من دوني وهم لكم عدو خزو بدلا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا تو کیا تم اس کو اور اس کی ضروریت کو دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر ارے وہ تو تمہارے دشمن ہے ظالموں کے لیے بڑا برا بدلہ ہے یہ آیت کریمہ کا ہے یہ آیت کریمہ تقریباً پورے قرآن میں سات جگہوں پر موجود ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں اس طریقے کی آیت سات جگہوں پر قرآن کریم میں ہے لیکن ہر جگہ کچھ کمی بیشی ضرور ہے لفظوں کی کہیں کچھ لفظ زیادہ ہے کہیں کوئی جملہ بڑھا دیا گیا ہے کہیں کچھ کم کر دیا گیا ہے یہاں ایک عجیب و غریب جملہ بڑھا دیا گیا ہے میں نے کہا نہیں کہ یہ سور کریمہ ہر پہلو سے بہت عجیب ہے یہاں اس مکالمے میں بلکہ اس واقعے میں آدم اور ابلیس کے ایک نیا جملہ بڑھا دیا گیا ایک نئے جملے کا اضافہ ہے بلکہ یہ کہیے کچھ جدید عناصر ہیں جنہیں بڑھا دیا گیا ہے پہلا انصور جو بڑھایا گیا ایلیمنٹ وہ کیا ہے کان من الجن جنوں میں سے تھا یہ جملہ کہیں نہیں ہے سات جگہوں پر یہی ہے وہی کلنا نیل ملائے کتنی جدو لیا تو وہ ابلیس اتنا ہر جگہ ہے لیکن کانا من الجن صرف اسی جگہ ہے یہ پہلا ایلیمنٹ ہے پہلا انصور ہے دوسرا فسا کا نام ہے یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے دوسرا انصور ہے اور کہیں نہیں ہے تیسرا ایلیمنٹ دیکھو اب تک تخو ہوں اولیا مندونی یہ تیسرا ایلیمنٹ بیان کیا گیا وہ لکم آدو یہ چوتھا ایلیمنٹ اور پوری بات کے اوپر آخر میں ایک تبصرہ ہے کانا منگل جن ابلیس جن میں سے تھا یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اب آپ ترجمہ اگر اس کا دیکھ لیں تو آپ کیا سمجھیں گے چلیے اب بتائیے کانا منل جن جنوں میں سے تھا بھی کون نہیں جانتا جنوں میں سے تھا اس سے پہلے بیان کر دیا گیا یہاں اس انصر کا اضافہ کیوں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے کانا منل جن جنوں میں سے تھا رب ہی اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا نکل گیا غور و فکر کی دعوت دی گئی اب میں نے فزکس کی اصطلاح انصور استعمال کی ایلیمنٹ تو اب ایک فزکس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی طرح اس پر غور کیجیے یہ ایلیمنٹ یہاں کیوں بڑھائی گئے جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صفات کی تبدیلیوں سے حکم بدل جاتا ہے یہ کی صفات کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے یہ ابلیس دنیا میں تھا یہ فرشتوں کے سخت میں کیسے پہنچ گیا اچھے کام کرنے کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بلا لیا گیا فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا اور خطاب اگر کیا جا رہا ہے اس سے تو فرشتوں جیسا خطاب کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جن لیکن کچھ اچھے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اسے آسمان میں بلایا گیا اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا صفات کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو گیا تھا جن لیکن اچھی صفت آ گئی تو حکم یہ دیا گیا کہ اسے بلند کر دیا جائے اور جیسے ہی اس نے اللہ کے حکم سے انحراف کیا سجدہ نہیں کیا دوبارہ سفت کی تبدیلی ہوئی کہ دوبارہ حکم ہی تبدیل ہو گیا جا چلا جانا اب اور واضح کر لو بات کو کہ آدمی بظاہر آدمی دکھ رہا ہے لیکن اگر صفت صاف کی ہے تو ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں صاف ہے آدمی بظاہر انسان لگ رہا ہے لیکن صفت شیطان کی ہے بظاہر انسان ہے حقیقت میں شیطان ہے صفت کی تبدیلی سے حکم بدل جایا کرتا ہے پرانے کیوں بولتا ہے اور تم شیطان بن گئے ہو تبھی تو شیطان سے دوستی کر رہے ہو آگے وہی بول رہا <laughs> ہے کہا نہ ملے اگر اس حقیقت کو نہ سمجھا جائے فزکس کی روشنی میں تو پھر اپ تک نہ کا جو جملہ ہے غیر مربوط ہو جاتا ہے اپ تک تک نہ ہو وہ ضروریت ہو تو تم شیطان کو اور شیطان کی ضروریت کو اپنا دوست بنا رہے ہو ارے تم اس وقت دوست بنا رہے ہو جب تم شیطان بن گئے ہو حقیقت میں تو تم شیطان ہو دکھائی دیتے ہو انسان صفت کی تبدیلی سے یہ عمل تم کر رہے ہو تم شیطان بنتے ہو تبھی تو تمہارا دوست شیطان بنا ہے اور اللہ ایک عجیب و غریب بات فرما رہا ہے وہ لکم یہ ایلیمنٹ بڑا عجیب و غریب ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے دوستی تو مجھ سے کرنا چاہیے دوستی کا محل تو میں تھا تمہارے باپ کو میں نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا تمہارے باپ کو میں نے عزت دی اکرام کیا تم تو آدم کے اولاد ہو تمہارے باپ کو میں نے کتنی عزت دی ملئے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو میں نے تو تمہارے باپ کی بڑی عزت دی تکریم کی میں نے بلا کرم میں بنی آدم ہم نے بنی آدم کی تکریم کی لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا میرا دشمن بن گیا تو میں نے تو تمہارے باپ کی عزت کی تھی تو دوستی تو مجھ سے کرنا چاہیے تھا انکار تو شیطان نے کیا تھا اس سے دوستی تم کیسے کر رہے ہو حیرت کی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے اندر سے تم شیطان ہو گئے ہو صفت تمہاری بدل گئی ہے بظاہر تم انسان لگ رہے ہو کیا بات ہے ایسا اولیاء من رہیا وهم وہ عدو بیس للظالمین بدلا ظالموں کے لیے کتنا برا تبادلہ ہے دیکھو دوستی تو دوست کے دوست سے کرنا چاہیے یہاں دوست کے دشمن سے دوستی کی جا رہی ہے دوست کے دوست سے دوستی کرنی چاہیے یہاں دوست کے دشمن سے دوستی کی جا رہی ہے تو یہ برا تبادلہ نہیں ہے بیس علی ظالمین نے بدلا ظالموں کے لیے کتنا برا تبادلہ ہے یہاں شیطان کے اللہ کے حکم سے فرار کو فسق سے تعبیر کیا گیا فسق فیسین قاف اسی سے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ فسق اور فاسق کسے بولتے ہیں در حقیقت فاسقہ کہتے ہیں چوہیا کو چوہیا وہ کیا کرتی ہے دو بل بناتی ہے ایک تو داخل ہونے کا اور دوسرے نکلنے کا اب ایک چوہا آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے اور آپ نے اس کو بل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا آ کے اب اس کمینے کو جو ہے مارنا ہے نکالنا ہے اس کو آپ پانی ڈالنا شروع کر دیتے لیکن چوہا باہر نہیں نکلتا وہ تو دوسرے سوراخ سے باہر نکل گیا تو ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم دیا اور اس نے دوسرے راستے سے راہ برار اختیار کر دی اس کی وجہ سے اس کو فاسق کہا جاتا ہے تو فاسق میں اور چوہے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بولتے اس کے بعد ڈاروین کے اوپر ایک گہرا اعتراض ہے اور ڈاروین کے جو فالوور ہیں ان فالوور کے اوپر ایک گہری تنقید ہے دیکھیے ماںحد تم والارض ولا خلقان انفسهم وما كنت متخذ تم تخل انسان پانی سے نکلا کیڑا تھا ہزاروں سال گزر گئے پھر ذرا کیڑا بڑا ہوا پھر ہزاروں سال گزر گئے پھر ذرا کیڑا بڑا ہوا پھر ہزاروں سال گزر گئے کیا یہ اللہ فرماتا ہے یہ ڈارون کی یہ بکواس لحافیات میں شمار کی جائے میں نے ان کو وہاں حاضر تھوڑی کر رکھا تھا جب میں آسمان اور زمین بنا رہا تھا آسمان اور زمین جب بنا رہا تھا تو ڈاروین کو میں نے وہاں حاضر تھوڑی کر رکھا تھا ریاض کے گھوڑے دوڑا رہا ہے عجیب تنقید آدمی پہلے ایسا تھا پھر اس کے بعد ایسا ہوا پھر اس کے بعد ایسا ہوا قرآن حکیم نے بڑی اچھی تنقید کی ہے میں اشہد تم کھل تک سما زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو وہاں حاضر نہیں کیا تھا ایک بات بتائیے نئی نئی جو ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمیں ان ایجادات کے اوپر ان اکتشافات کے اوپر حیرت بہت ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں کبھی ہم مارکونی کے گن گانے لگتے ہیں کبھی الوا ایڈیسن کے گن گانے لگتے ہیں کبھی جے جے تھامسن کے گن گانے لگتے ہیں سے اس نے ذرے کی تقسیم کے بارے میں نظریہ پیش کیا جبکہ ڈالٹن کا نظریہ ایسا کہ بھائی جو ایٹم ہے ناقابل تقسیم کر رہا ہے قانون تجازب اور اس کے کلیوں کی تعریف کرتے ہوئے ہم اس کی تعریف میں رس گل رہے تھے کبھی آئنسٹائن کی تعریف کرنے لگتے جو بابا فزکس ہے